حضرت بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے اور آپ نے اپنے درمیان والی اور شہادت والی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پچاس